وكل وكل وكل محدثة بدعة بدعة ضلالة ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله الرحمن الرحيم لا لا إله إلا هو الحي القيوم تأخذه سنة ولا نوم لہو معاف سمافات و من الذي يشفع عنده اللہ بإذنه آیت القرسی کی تفسیر آپ بھائیوں اور بہنوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس آیت کا یہ حصہ من یشف عندہ عند اللہ بزنی جس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے منظلزی یشف عند اللہ بزنی کون ہے جو اللہ کے امر کے بغیر اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے حکم کے بغیر اللہ کے ہاں کسی کی سفارش کر سکے جو دوست عربی لغت سے واقف ہے یا عربی لغت کے ساتھ ان کی دلچسپی ہے وہ اس چھوٹے سے جملے پر غور کرے میں کہ من منظی یہ کلمہ من جو ہے استفہام کے لیے آتا ہے اور من کے ساتھ جب زا لگ جائے یہ اللہ زی سے پہلے جو سا ہے من زی من کے ساتھ جب زا لگ جائے تو اس میں تین چیزیں آ جاتی نمبر ایک استفہام سوالیہ انداز نمبر دو توبیخ توبیخ جس کو عام طور پر ڈانٹ ڈپٹ کہتے ہیں اس میں ڈانٹ ہے اللہ کا غصہ ہے نمبر تین نفی ہے جس کا معنی یہ بنتا ہے اصطلاحی معنی کہ کوئی بھی نہیں سن لو دو ٹوک بات ہے ذہن نشین کر لو اللہ فرماتا ہے کوئی ہے ہی نہیں جو اللہ کے ہاں شفاعت کرے کوئی بھی نہیں کسی کی ضرورت نہیں کسی کے اختیارات میں نہیں کہ وہ کسی کی اللہ کے ہاں شفاعت کرے سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ خود حکم دے گا شفاعت کے مسئلے میں امت افراد اور تفرید کا شکار ہے کہیں افراد ہے اور کہیں تفرید ہے میں اس افراد کو بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں انشاءاللہ شاء تفرید کو بھی اور چونکہ دین دین اعتدال ہے جو راہ اعتدال ہے جو راہ حق ہے شفاعت کے مسئلے میں اس کو بھی آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں نصوص کے ساتھ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے امت کا ایک طبقہ ہے جس نے آیات اور احادیث کا غلط مفہوم لیا ہے غلط استدلال کیا ہے اور کہیں انکار کر دی ہے امت کے اس طبقے کا موقف یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کیوں نہیں کرنی چاہیے یہ طبقہ کا کہتا ہے کہ قیامت کے جو شفات ہے وہ پوری خلائق کے حوالے سے ہے پوری خلائق کے حوالے سے جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے جب قیامت دن لوگ اکتا جائیں گے اور تنگ ہو جائیں گے تو مشورہ کریں گے لوس تشفانا اعلی آلہ حتہ ہتہ یوری ہنا مکاننا کسی ایسے شخص کا انتخاب کرو جو اللہ کے حضور ہماری شفاعت کرے تاکہ اس جگہ سے ہمیں چھٹکارا مل جائے اس جگہ یعنی قیامت کی ہول نہ کی قیامت کا حساب سورج ایک میل کے فاصلے پر لوگ گناہوں کے پسینے میں غرق کوئی خیر خواہ نہیں کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں ہے اس ٹھکانے سے ہمیں راحت مل جائے کسی بندے کا انتخاب کرو یہ حدیث بڑی مشہور ہے اور بڑی طویل ہے صحیح بخاری میں ہے صحیح مسلم میں ہے کہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ دو ٹو لفظوں میں کہہ دیں گے لستو لستو ہونا میں تمہارے اس مسئلے میں کام نہیں آ سکتا میرے بس میں نہیں کیونکہ آج اللہ تعالیٰ غصے میں ہے اور ایسا غصہ ہے آج سے پہلے کبھی بھی اللہ کو ایسا غصہ نہیں ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ آج کے بعد بھی ایسا غصہ اللہ کو بھی نہیں ہے کسی اور کے پاس جاؤ ہر نبی کے پاس ہوتے ہوتے ہوتے حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے اور جب چونکہ یہ پوری خلائیں گے علیہ السلام کے آگے یہی نقطہ رکھیں گے کہ ایسا تو روح اللہ ہے تو کلمت اللہ ہے تن نافل مہدے جس دن تو پیدا ہوا تھا اسی دن تو نے لوگوں سے باتیں کرنا شروع کر دی تھی یہ ایک شرف ہے احساس ہے جو اللہ نے تجھے بخشا اس مسئلے کے حل کے لیے آپ شفیع بن جائیں سفارش کرے علیہ اسلام کہیں گے لس تو ہونا یہ کام میں نہیں کر سکتا اللہ کا غضب میرے سامنے ہے اللہ کا غصہ میرے سامنے میرے اندر ضرورت نہیں ہے ہاں ایک کام کرو اے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس تم سیدھے محمد کے پاس چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں قد غفر اللہ ہاں تقدم امن زمبی و ماتا اخر آج جتنی انسانیت اس چٹیل میدان میں موجود ہے اس پوری انسانیت میں صرف محمد ایک ایسے شخص ہیں جن کے نام اعمال میں گناہ نام کی کوئی چیز نہیں حضرات یہاں نوٹ کیجئے یہ نبی اسلام کی شان ہے یہ آپ کا مقام ہے آپ کی شان رسمت کے لیے ضروری جھوٹے کسے سنانے ہیں جھوٹی کا ہاتھ ضروری سنانی ہے یہ شان تو کم ہے کیا آپ پوری خلائق ہے لیکن پوری خلائق میں صرف ایک ہی شخص ہے جس کے نام اعمال میں گناہ کا وجود ہی نہیں ہے اور وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاؤ پوری خلائق آپ کے پاس آئے گی بڑی مشہور حدیث ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تیار ہو جاؤں گا لیکن میرے اندر بھی اتنی ضرورت نہیں ہوگی کہ میں اللہ کے آگے جا کر مسئلہ رکھ دوں نہیں نہیں اتنی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ عرش پر مفتوی ہوگا میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے جا کر سجدہ کر ریز ہو جاؤں گا گر جاؤں گا اور سجدے میں کچھ بھی نہیں کوئی درخواست نہیں سجدے میں صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف کر گا اور صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تعریفات کی کلمات کہتا رہوں گا کہتا رہوں گا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غصے میں ہوں گے محمد مصطفیٰ آگے سجدے میں ہیں آپ کے سجدے کی وجہ سے اللہ کے غصے میں کمی آنا شروع ہو جائے گی غصے میں کمی آنا شروع ہو جائے گی ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا ہونے میں وقت لگ جائے گا اتنا وقت لگ جائے گا جتنا دنیا کے سات دن ہوتے ہیں دنیا کے سات دنوں کے برابر وقت لگ جائے گا اللہ کے غصے کو کم ہونے میں اور اس پورے سات دنوں کے پیریڈ میں اللہ کے نبی سجدے میں پڑا ہوا اللہ کبیر اس پیریڈ کے بعد اللہ تعالیٰ کا غصہ کو ٹھنڈا ہوگا اور اللہ فرمائے گا یا محمد حالانکہ دنیا کی زندگی میں جب بھی اللہ نے اپنے نبی کے پاس وہی بھیجی کبھی یا محمد نہیں کہا حالانکہ خالق سے اللہ کے نبی چھوٹے ہیں مخلوق ہے خالق بڑا ہے اس کا مقام زیادہ ہے بڑا چھوٹے کو نام لے کر کہہ سکتا ہے لیکن اللہ نے بھی اپنے نبی کا اتنا پیار اور محبت کی کبھی کہا یا یو ہر نبی یو انا اور سرنا کا شاہدہ کبھی فرمایا کہ یو ہر رسول بلک ما انزل الیک میرے ربک کبھی فرمایا کہ یا ہل مزمل کو مل لا کبھی فرمایا یا یو مدثر کم فر و رب کا فقبر آج فرمایا کہ یا محمد اے محمد ارفا راسد سر اٹھاؤ سر توتا مانگو آپ جو مانگو گے تمہیں مل جائے گا کل یسما تمہاری ہر بات کو سنا جائے گا عشفا تو شفا جو سفارش کرو گے اس کو رد نہیں کیا جائے گا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں یہ درخواست کروں گا کہ اللہ یہ خلائق جو ماری ماری پھر رہی ہے بس ان کا حساب و کتاب ہونا چاہیے اس کو شفاعت کبرا کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں ہمیں دنیا کی زندگی میں کبھی بھی یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے اے اللہ نبی کی شفاعت رسی فرما وہ کہتے کہ شفاعت تو ہوگی اور پوری خلاق کی ہوگی یہ کوئی اعزاز نہیں کوئی شرف نہیں یہ تو پوری کیا کی سفارش ہوگی اس میں ہم سبھی دعا مانگے یا نہ مانگے اللہ کے آگے درخواست کرے یا نہ کرے دوسرا ان کا نقطہ یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں اس شفاعت کے علاوہ کوئی شفاعت نہیں کیونکہ اللہ فرماتا ہے ولا تذر واضرا تو وزرا اخرا قیامت کے دن کوئی کسی کا لوڈ ہلکا نہیں کرے گا اللہ فرماتا ہے یوم اللہ تمل کو نفس الفسن سیا قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا نبی علیہ السلام نے سید عائشہ سے فرمایا تھا اما اللہ صلاحت مواقع فلاح ید کرو احدن احدا تین مواقع ایسے ہیں تین موڑ ایسے ہیں قیامت کے میدان میں تین گھاٹیاں ایسی ہیں جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا لہذا قیامت کے میدان میں اس شفاعت کے علاوہ کوئی شفاعت نہیں ہے ہاں کچھ لوگ تو جہنم چلے جائیں گے جہنم میں جانے کے بعد ان کے لیے نبی اسلام کی شفاعت ہوگی اور جہنم سے نکالا جائے گا لہذا ہم اگر اللہ کے حضور یہ دعا کرے اے اللہ ہمیں اپنے نبی کی شفاعت صحیح فرما تو اس کا معنی یہ ہے ہم ایک روا کر رہے ہیں اللہ کے حضور کیا ہے کہ پہلے تو ہمیں جہنم میں ڈالنا پہلے ہم جہنم میں جانا چاہتے ہیں اس کے بعد شفاعت کے ذریعے باہر آنا چاہتے ہیں ہمیں تو ڈائریکٹ جنت چاہیے اور ڈائریکٹ جنت میں جانے کے لیے اللہ کے نبی کی شفاعت کی ضرورت نہیں اس امت کا ایک طبقہ یہ ہے اور اس طرح کے وہ دلائل دے کر اپنے نقطہ کو واضح کرتے ہیں سن لیجیے یہ امت کا طبقہ بھی غلطی پر قائم ہے ان کا یہ عقیدہ غلط ہے ان کا یہ دعوی باطل ہے اس طرح کے رسوس سے اس طرح کا استدار کرنا بالکل غلط ہے یہ گمراہی کے دل دل میں طبقہ ہے ایک طبقہ یہ ہے امت کا ایک اور دوسرا طبقہ ہے میں نے کہا کہ افراد ہے تفرید ہے جو شفاعت کے عقیدے میں غلو کا شکار ہے غلو کا شکار ہے حتیٰ کی صورت حال یہ ہے امت کے طبقے کو تو اور شیر کی پہچان نہیں کوئی تمجد نہیں ہے کہ توحید کس کو کہتے ہیں شر کس کو کہتے ہیں سنت اور برت میں فرق نہیں جانتا یہ طبقہ ان کو آواز سے کوئی غرض نہیں ایک جنون ہے جنون ہے فلاں شفاعت کرے گا فلاں شفاعت کرے گا نبی اسلام کے بارے بس آپ کی شفاعت ہوگی ہم بخشے جائیں گے اور یہ شفاعت کریں گے فلاں شفاعت کریں گے فرشتے شفاعت کریں گے بس بخشے جائیں گے فلاں فلاں فلاں کو خوش رکھو تاکہ فلاں میں پہچان لے حتہ کے اتنا غلب ہے امت کے طبقے کے اندر شفاعت کے مسئلے میں کہ یہاں تک کہ دور جہلیت کے لوگوں میں شفاعت کے بارے جو عقیدہ تھا اس بدبو دار عقیدے کی بدبو امت کے طبقے میں آتی دور جہلیت کے لوگ شفاعت کے بارے عقیدہ رکھتے تھے جس کو قرآن کریم میں مختلف مقامات پر پیش کیا ہے سورہ یونس پڑھ کے دیکھ رہے مورتیوں کے آگے جھکے ہوئے کہیں قبروں کے آگے جھکے ہوئے ہیں کہیں زندوں کے آگے کہیں مردوں کے آگے کہتے تھے ہاؤ لائی شفا عند اللہ اس کو اس لیے خوش کر رہے ہیں اس مورتی کے آگے اس نے جھکے ہوئے ہیں اس قبر کے آگے اس نے جھکے ہوئے ہیں اس پتھر کے آگے اس نے جھکے ہوئے ہیں کیا نہیں یہ مشکل کچھ ہے یہ تمہارے محبود ہے نہیں نہیں ایک ہی بات کہتے سورہ یونس پڑھ کے دیکھ لو کہتے ہا اولائی شفا عند اللہ در حقیقت یہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہے بس ہم چاہتے ہیں کہ یہ خوش رہے تاکہ سفارش کرے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کی پہچان میں رہیں تاکہ قیامت کے لیے ہمارے سفارشی ہیں ہمیں پہچان لیں ہماری سفارش کریں یہ جو غلیظ اور گندا بدبودار اور عقیدہ تھا دور و جہلیت کے لوگوں کا شفاعت کے بارے آج امت کے ایک تنگے میں یہ بدبو آتی ہے یہی صورت ہے وہ کہتے مانا اللہ کر بونا اللہ زلفا ہم ان کو معبود نہیں سمجھتے مت جانو اگر ہم ان کے سامنے رکو کر کے کھڑے ہوئے ہیں مت جانو کہ ہم ان کی بات کر رہے ہیں اگر ان کے آگے ہم سجدہ لگ رہے ہیں مت سمجھو کہ ہم نے ان کو معبود بنایا ہوا ہے اور ان کو سجدہ کر رہے ہیں نہیں نہیں رکو کا مقصد سجو کا مقصد کیا ہے اللہ کر کرے بونا اللہ زلفا اس سے یہ ہوتا ہے یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں یہ دورہ جہلیت کا نقشہ ہے جو قرآن کریم نے پیش کیا ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں میری بہنوں بار بار اپیل کرتا رہتا ہوں قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھو تھوڑا پڑھو ضروری نہیں کہ یومیا ایک پارا پڑھو ضروری نہیں کہ دس رکو پڑھو نہیں نہیں دس آیتیں پڑھو لیکن سمجھ کے پڑھو جس وقت تم نے ذہن بنا لیا قرآن کریم کو پڑھنا ہے سمجھ کے پڑھنا ہے اللہ کی قسم انقلاب آ جائے گا زندگیوں میں تبدیلیاں آ جائیں گی یہ گھٹیا عقیدہ دور جہریت کے لوگوں کا تھا جس کو قرآن کریم نے پیش کیا ہے آج یہ بدبو امت کے دبکے کے اندر بھی آتی ہے یہی ہو رہا غرب ہے غرب ہے شفاعت کے مسئلے کو اتنے گن میں لے گئے اب نہ عقیدے سے غرض ہے نہ عمل سے غرض ہے نہ عبادات سے غرض ہے بس ایک ہی بات ہے نبی علیہ السلام ہمارے شفاتی ہم آپ کی شفاعت میں آ جائیں اور واقعہ کی شفاعت بزرگوں کی شفاعت فلاں کی شفاعت فلاں کی شفاعت ایسا لگتا ہے کہ شاید شفاعت ان لوگوں کے اختیارات میں ہے جس کی چاہے رب کی آگے شفاعت کرے اللہ ہمارا سن لو کل للہ جمیا جمیہ میرے پیغمبر محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیں کل اعلان کر دیں للہ شفات و جتنی بھی شفاعت ہے سب کے اختیارات صرف ایک اللہ کے پاس ہے اب آئیے یہ دین اعتدال ہے میں یہاں واضح کہنا چاہتا ہوں اہل حدیث کا منحق شفاعت کے حوالے سے کیا ہے جو پہلا طبقہ بتایا وہ بھی گمراہی کی دلدل میں ہے انہوں نے شفاعت کو نہیں سمجھا دوسرا طبقہ جنہوں نے غلط اختیار کیا اور شفاعت کے اختیارات گویا انبیاء کے پاس ہے اولیاء کے پاس ہے فرشتوں کے پاس ہے اب کیا کے پاس ہے یہ بھی یعنی گمراہی کی زد میں ہے رہا اعتبار جو دینی اعتراض ہے اور یہی مسلک کے لذیذ ہے حج ہے اور وہ کیا ہے شفاعت سب سے پہلی بات یہ ہے شفاعت کے مکمل اختیارات ایک اللہ کے پاس ہیں اگر نبی یا ولی یا فرشتہ شفاعت کرے گا صرف اسی کی کرے گا جس کے لیے اللہ حکم دے گا جس کو حکم دے گا اور جس کے لیے حکم دے گا کسی کی سفارش کی سفارش کی اللہ اس کو رد کر دے گا یہ ہمارا عقیدہ ہے چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو آپ نے نہیں سنا قیامت کے میدان میں ایک نبی اللہ کے حضور پیش ہوگا یہ نبی نہیں بلکہ جد الانبیاء ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام علماء سے پوچھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام صرف وہ نبی ہیں جن کو جد الانبیاء کا شرف حاصل ہے جد الانبیاء کا جد الانبیاء کا مانا جانتے ہو جد الانبیاء کا مانا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا اے ابراہیم تو تو میرا نبی ہے سن لے اب قیامت تک جتنے بھی نبی ہیں گے وہ تیری اولاد میں سے ہوں گے یہ ہے جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی نبوت چلی اور آخری نبی محمد اور رسول اللہ وسلم یہ کوئی معمولی بات ہے یہ کتنا بڑا گاؤں ہے یہ کتنا بڑا شرف ہے اگر کوئی عالم ہو اس کا بیٹا بھی عالم ہو پوتا بھی عالم ہو پڑوتا بھی عالم ہو لوگ کیا کہتے ہیں یہ خوش نصیب انسان ہے سارد منت انسان ہے اس کا باپ بھی عالم تھا اس کا دادا بھی عالم تھا اس کا پردادا بھی عالم تھا یہ بھی حافظ ہے اس کا باپ بھی حافظ تھا اس کا دادا بھی حافظ تھا اس کا پردادا بھی حافظ تھا یہ بھی دیندار ہے اس کا باپ بھی دیندار تھا اس کا دادا بھی دیندار تھا اس کا پردادا بھی دیندار تھا اس سے بڑھ کر کون خوش نصیب ہوگا جو خود نبی اس کا بیٹا نبی پوتا نبی پوتا نبی کیا تک آخری نبی آئے تو اس کے اولاد میں سے آئے جد الانبیاء قیامت کے اللہ کے سامنے حاضر ہے اے اللہ سفارش ہے سفارش ہے اللہ کا حکم نہیں ہے اللہ کا امن نہیں ہے اپنی ہی ذاتی تکلیف اللہ کے آگے پیش کر رہا ہے تو لمبے گا کس کے لیے اپنے باپ کے بارے اللہ میرے باپ کو معاف کرتے سنو تم تو کہتے ہو کہ بھلے اپنی مرضی سے کریں گے بزرگ اپنی مرضی سے جس کے لیے چاہے کرے ہم ان کے سامنے آتے جاتے اس لیے ہیں ان کو خوش رکھتے ہیں یہ ولیوں کے بعد جب تم انبیاء ہیں اپنے درد کو لے کر اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے اللہ میرے باپ کو معاف کرتے لاما لا پدری محبت باپ اولاد کی محبت بیٹے کی محبت باپ کی محبت نبی علی اسلام فرماتے ہیں باپ جو ابراہیم کے سامنے کھڑا ہوگا ابراہیم رب کے آگے درخواست کر رہے ایک دم اللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی شکل بدل دیں گے ایک حدیث میں آتا ہے بجو کی شکل میں بنا دیں گے بجو جو آپ چڑیا گھر میں ایک بجو دیکھتے نا بجو جس کو دیکھ کر بھی کراہت آتی ہے بجو کی شکل میں بنا دے گا اور وش خون میں لگ پت ہوگا خون میں لگ پت اور اس بچو کو اللہ تعالیٰ ابراہیم کے پوں کے آگے پھینک دے گا اور اللہ تعالیٰ گا ابراہیم کس کی رواج کرتا ہے اس کے بچوں کی اللہ اکبر کبیر کوئی نہیں جاؤ معلوم ہوا پہلا نقطہ نام کیجیے شفاف کے حوالے سے اللہ شفاط ان شفاعت شفاف کا مسئلہ ہے کسی نبی کے پاس ہے نہ کسی ولی کے پاس ہے نہ کسی فرشتے کے پاس ہے پہلے تو سمجھے اس نے کہا ہم جیسے فقیروں کے حوالے سے کہہ دیا جاتا ہے یہ تو شفاعت کے منکر ہے یہ تو شفاعت کو نہیں مانتے کل شفاعت جمیلہ ٹوٹل اختیارات اللہ کے پاس ہے اپنی مرضی سے کیا کیا بنا کچھ بنا نہیں بنا پہلی بات دوسری بات یہ ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں دعا نہیں کرنی چاہیے میں چونکہ دونوں کہ عقائد باطل کا رگڑ لگاؤں گا دلال کے ساتھ جو غلط کا شکار ہے ان کے بارے آپ کو بتا دیا کہ اختیارات ایک اللہ کے پاس ہے جو کہتے ہیں کہ دعا نہیں مارنی چاہیے ان کو بھی سن لینا چاہیے دعا مانگی جائے گی ماننی پڑے گی کیوں شفاعت کے حوالے سے دعا کی ترغیب کسی مولوی نے نہیں دی کسی مفتی نے نہیں دی محمد مصطفیٰ نے دی نبی علیہ السلام فرماتے لوگوں جب آزان ہو رہی ہو آزان کے ہر کلمہ کا جواب دو اسی لفظ کے ساتھ محسن اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو سوائے لا ہے ولا قوت الا باللہ کہنا ہے باقی تمام کلمات کا جواب اسی طرح دینا ہے تمام کلمات میں صبح کی اذان الصلاۃ و خیر من النوم بھی آ گئی تو بھی آپ نے کہنا ہے الصلاۃ و خیر من النوم یہ من گھڑت جملے ہیں سدکتا و برکتا یہ جملے کہنے چاہیے کسی ثابت نہیں وہی کہو الصلاۃ و خیر من النوم جب آزان ہو گئے فرمایا کہ سب سے پہلے میرے اوپر درود پڑھو کون فرمایا ہے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ درود کے بعد پھر یہ دعا مانگو اللہ تام یہ پوری کی پوری دعا ہے یہ دعا مانگو فرمایا اس دعا کا فائدہ کیا ہے شفاعتی یوم القیامہ قیامت کے دن میری شفاعت اس پر واجب ہو جائے گی نبی علیہ السلام ترغیب دلائی ہے ترغیب دلائی ہے اس کا مطلب یہ ہے دعا مانگنی ہے ضرور مانگنی ہے عقیدہ رکھنا ہے اور سن لیجیے ایک اور حدیث جو بڑی مشہور ہے آپ آگے سنیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن نبی ان دعوت اور مستجابتوں امت ہی زمین پر جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا کا حق دیا ہے دعا کا حق دیا ہے حق کے دعا ایک ہے دعا مانگنا اللہ قبول کرے نہ کرے چاہے وہ دعا نبی مانگے ولی مانگے دعا مانگے ہر پہ مانگے ہر وقت مانگے لیکن ایک ہے حق کے دعا دعا کا حق ہر نبی کو دیا اس کا معنی یہ ہے کہ اے نبی ایک دعا کا تجھے حق دیتا ہوں وہ حق جب بھی استعمال کرے گا میں اس کو رد نہیں کروں گا وہ حق جب بھی تو استعمال کرے گا اس کو میں رد نہیں کروں گا پر میں حال امت ہی دنیا میں جتنے انبیاء آئے ہر نبی اپنے اس حق کو استعمال کر چکا کبھی امت کے حق میں کبھی امت کے خلاف کبھی امت کی تباہی کے لیے بربادی کے لیے آئرلینڈ کو تباہ کر دے کے نام اگر آئرلینڈ نہ چھوڑ تباہ کر دے بربادی کے لیے دوڑا کی ہر نبی نے اپنے حق کو استعمال کیا وہ ان نختباد دعوتی اور لوگوں میں نے اپنے حق کو ابھی تک محفوظ رکھا ہوا ہے دنیا نے ستایا لیکن نبی نے اپنے حق کو استعمال نہیں کیا آپ کے پیٹ کے اوپر اوڑیاں رکھ دی گئی نبی نے اس اپنے حق کو استعمال نہیں کیا طیب کی وادی میں لو رحم کر دیا گیا محمد مصطفیٰ نے اس حق کو استعمال نہیں کیا استعمال کر سکتے تھے طیب بالوں کی تباہی کے لیے دعا کر سکتے تھے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیے گئے فرمایا کہ ان اقتباع تو دعوتی لیکن میں نے اپنی اپنے اس حق کو ابھی تک چھپایا ہوا ہے اور جب تک زندہ رہوں گا چھپا کے رکھوں گا یہ حق استعمال کروں گا کب کیا دن کیسے شفات امتی اپنی امت کے لیے شفات کروں گا اب یہ کون شفاعت ہے یہ جو آپ نے شفات کی تھی تو پوری خلاق کے لیے تھی یہ حق کیسے استعمال ہوگا آئیے تبرانی کبھی روس کے حوالے سے آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں دلیر بہت سارے تھے وقت انتہائی مختصر ہے ایک حدیث پر اتفاق کرتا ہوں السلام فرماتے ہیں کیا مت دن ایک موڑ ایسا بھی آئے گا ایک موڑ ایسا بھی آئے گا کہ یوز آر لمبی آئے منا درو نور ایک وقت آئے گا اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا اللہ آس پر مستوی ہے اللہ حکم دے گا فرشتوں کو جتنے بھی انبیاء ہیں ہر نبی کے لیے ایک نور کا ممبر بنا دو ہر نبی کے لیے نور کا ممبر رکھ دیا جائے گا اور فرمایا کہ فیج لے سونا علیہ ہر نبی اپنے ممبر پہ جا کے بیٹھ جائے گا ویب کا ممبر ہی ممبر ہی لیکن میرا ممبر خالی ہوگا میں اپنے ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا نبی اپنے ممبر میں بیٹھا ہوا ہے اللہ کا حکم ہے سب بیٹھ گئے ہیں بیٹھ جا بھائی یہ تمہارے ممبر ہے میب اب کا ممبر ہی میرا ممبر خالی ہوگا لا لے سو آ رہی ہے میں نہیں بیٹھوں گا کارمن بہن رب ربی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا میرا ممبر خالی ہے ہر نبی اپنے ممبر پہ بیٹھا ہے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور کہہ رہا ہوں یا رب امتی امت اے اللہ میری امت کا مسئلہ حل کر اللہ اکبر میری امت کا مسئلہ حل کر میرا ممبر خالی ہے قربان جائیں یہ ہے محمد اور رسول اللہ اللہ میری امت کا مسئلہ حل فرما اے اللہ میری امت کا حل اللہ فرمائے گا یا محمد ماں توری دو ماں توری دو نے امت کا کیا چاہتے ہو اپنی امت کے بارے کیا چاہتے ہو آپ کی امت کا مسئلہ کیا حل کروں کیا پریشانی میں آپ کروں گا عجل حساب اے اللہ اس وقت پوری خلائق جمع ہے میری درخواست ہے کہ سب سے پہلے حساب میری امت کا ہونا چاہیے سب سے پہلے میری امت کا حساب ہونا چاہیے اور تبرانی کی ایک حدیث پہ یہ بھی ہے کہ میں اپنے ممبر پہ کیوں نہیں بیٹھوں گا ہر نبی اپنے ممبر پر بیٹھا ہے میں کیوں نہیں بیٹھوں گا مخاف ہوتا بھی جنت وہ دب کا ممبادی کہیں ایسا نہیں ہو میں ممبر میں بیٹھ جاؤں اور اللہ حکم دے اے محمد جاؤ جنت میں جاؤ میں جنت میں چلے جاؤں اور میری امت بیچاری ماری ماری بھیتی رہے مجھے فکر اپنی امت کی ہوگی کیا بنے گا میں اس لیے ممبر میں نہیں بیٹھوں گا اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو ہند اللہ میری سفارش قبول کر لے گا یہ بھی ایک شفاعت ہے یہ بھی ایک شفاعت ہے آپ کہتے ہیں کیوں تو آؤں گے یہ دیکھیں یہ بھی ایک شفاعت ہے قبول ہو جائے گا فرما کے اب میری امت آنا شروع ہو جائے گی آئے گی فیو خرون الجنت برحمت ہی میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کی رحمت سے جنت کا سرٹیفکیٹ لے کر روانہ ہو جائیں گے جاؤ سرٹیفکیٹ ہے دروازہ جب کھلے گا وہ بات کی بات ہے معاملہ جب ہوگا بات کے نو بال ان کو سرٹیفکیٹ جنت کی مل جائے گی تو میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو آئیں گے آئیں گے تو پختہ ہوگی تو میں لچک سن لیجیے رائی کے دانے کے برابر تو میں لچک ہے تو کوئی بات نہیں رہی اس کا ٹھکانا جہنم میں اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے لوگوں میں بھی اس شخص کی سفارش نہیں کروں گا جن کے لیے قرآن کریم میں جہنمی ہونا ثابت ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور یہ کون ہے یہ مشرق لوگ ہیں فرمایا کہ لوگوں سن لو شفاعتی لہل القاعری میری امتی میری امت کے کچھ لوگ اللہ کے سامنے آئیں گے توحید موجود ہے عقیدے کی پختگی ہے لیکن کبیرہ گناہ ہے کبیرا گناہ ہے اللہ ہم سب کو گناہوں سے معاف فرمائے کبیرہ کا احتجاب ہے کبیرا سہیلا ابو دعود کے الفاظ ہے کہ لے کبیر بن امتی میری امت کے اس لوگ رہیں گے کبیرے گناہوں کے ڈھیر ہوں گے تو کی غیرت موجود ہوگی اللہ تعالیٰ مجھے اشارہ دے دیں گے کہ اس کے گناہ کبیرہ ہے اس کو بھی جہنم میں جانا ہے لیکن تو اس کی سفارش کر میں درخواست کروں گا اے اللہ اس پہ رحم فرما اللہ تعالیٰ میری سفارش کو قبول کر رہا ہے حکم بھی خود دے رہا ہے حکم بھی خود دے رہا ہے اور قبول بھی فرما رہا ہے اور سماج کہ میں اپنی امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے اتنی سفارش کروں گا اللہ کے حکم سے اللہ کے علم سے اللہ کی اجازت سے اتنا سفارش کروں گا حتیٰ کہ جہنم کا دروگا جو جہنم کا مرکزی فرشتہ ہے وہ کہے گا مجھے یا محمد ما ماں ترکتا ماں ترکتا لے گا ربی کا فی امتی کا من نکمت اے محمد سسم میں آپ کو کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کھڑے ہوئے تھے اللہ شدید غصے میں تھا آپ کی امت پر بھی اللہ کا غصہ تھا اور اتنا معصومانہ لہجے میں آپ نے سفارشیں کی ہیں حتیٰ کہ آپ کی امت کے بارے جو اللہ کا غصہ تھا آپ ٹھنڈا ہو گیا ہے حضرات اس طرح اور بھی بہت سارے دلائل ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے ہیں لہذا یہ ہمارا منحج ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے اور قیامت کے دن شفاعت کمرہ جس میں پوری خیر کا معاملہ ہے اس کے علاوہ نبی علیہ سعد اسلام اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے بھی سفاشت کریں گے جن کے کبیرہ گناہ ہوں گے اور اس طرح فرشتوں کا بھی آتا ہے اور اللہ کا بھی آتا ہے صحابہ کرام کا بھی آتا ہے شہداء کا بھی آتا ہے یہ وسیع چکتا ہے لیکن عقیدہ یہ ہونا چاہیے کل شفات جمیہ شفات ہوگی لیکن کون کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا کس کے لیے جس کے لیے اللہ اجازت دے گا اپنے اختیارات کو استعمال کرے گا اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا یہ شفاعت کا مسئلہ ہے فرمایا کہ مند الدی یش اللہ میں اتنی کون ہے کہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے ہاں کسی کا سفاشی بن جائے کوئی نہیں ہے ہاں سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ امر دے یہ عقیدہ ہے یہ رہ اعتدال ہے جس میں نہ تو فرید ہے نہ انکار ہے نہ غلوم ہے آئیے اس عقیدے کو بنائیے اللہ ہم سب کو تو فیقتا فرمائے